الجمعہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے جو بادشاہ ہے پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہو کہ اے یہودیوں اگر تمہارا گمان ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس لے جائے جاؤ گے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو اے ایمان والوں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 اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے